پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ان ہواوں کی قسم جو بادلوں کو منتشر کرنے والی ہے پھر بادل کا بوجھ اٹھانے والی ہے پھر دھیرے دھیرے چلنے والی ہے پھر ایک امر کی تقسیم کرنے والی ہے تم سے جس بات کا وعدہ کیا گیا ہے وہ سچی ہے اور جزا و سزا بہرحال واقع ہونے والی ہے اور مختلف راستوں والے آسمان کی قسم کہ تم لوگ مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو حق سے وہی گمراہ کیا جا سکتا ہے جو بہکایا جا چکا ہے بے شک اٹکل پچو لگانے والے مارے جائیں گے جو اپنی غفلت میں بھولے پڑے ہوئے ہیں یہ پوچھتے ہیں کہ آخر قیامت کا دن کب آئے گا تو یہ وہی دن ہے جس دن انہیں جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا کہ اب اپنا عذاب چکھو اور یہی وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچائے ہوئے تھے بے شک متقی افراد باغات اور چشموں کے درمیان ہوں گے جو کچھ ان کا پروردگار عطا کرنے والا ہے اسے وصول کر رہے ہوں گے کہ یہ لوگ پہلے سے نیک کردار تھے یہ رات کے وقت بہت کم سوتے تھے اور شہر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے اور ان کے امبال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے محروم افراد کے لیے ایک حق تھا اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں اور خود تمہارے اندر بھی کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جن باتوں کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے سب کچھ موجود ہے آسمان و زمین کے مالک کی قسم یہ قرآن بالکل برحق ہے جس طرح تم خود باتیں کر رہے ہو کیا تمہارے پاس ابراہیم کے محترم مہمانوں کا ذکر پہنچا ہے جب وہ ان کے پاس وارد ہوئے اور سلام کیا تو ابراہیم نے جواب سلام دیتے ہوئے کہا کہ تم تو انجانی قوم معلوم ہوتے ہو پھر اپنے گھر جا کر ایک موٹا تازہ بچڑا تیار کر کے لے آئے پھر ان کی طرف پڑھا دیا اور کہا کیا آپ لوگ نہیں کھاتے پھر اپنے نفس میں خوف کا احساس کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں اور پھر انہیں ایک دانش مند فرسن کی بشارت دے دی یہ سن کر ان کی زوجہ شور مچاتی ہوئی آئیں اور انہوں نے منہ پیٹ کیا کہ میں بڑھیا بانچ یہ کیا بات ہے ان لوگوں نے کہا یہ ایسا ہی ہوگا یہ تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے وہ بڑی حکمت والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے ابراہیم نے کہا کہ اے فرشتوں تمہیں کیا مہم درپیش ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے تاکہ ان کے اوپر مٹی کے کھرنجے دار پتھر برسائیں جن پر پروردگار کی طرف سے ہس سے گزر جانے والوں کے لیے نشانی لگی ہوئی ہے پھر ہم نے اس بستی کے تمام مومنین کو باہر نکال لیا اور وہاں مسلمانوں کے ایک گھر کے علاوہ کسی کو پایا بھی نہیں اور وہاں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی بھی چھوڑ دی جو دردناک آزاد سے ڈرنے والے ہیں اور موسا کے واقعہ میں بھی ہماری نشانیاں ہیں جب ہم نے ان کو پھر آن کی طرف کھلی ہوئی دلیل دے کر بھیجا تو اس نے لشکر کے دم پر منہ موڑ لیا اور کہا کہ یہ جادوگر یا دیوانہ ہے تو ہم نے اسے اور اس کی فوج کو گرفت میں لے کر دریا میں ڈال دیا اور وہ قابل ملامت تھا ہی اور قوم آج میں بھی ایک نشانی ہے جب ہم نے ان کی طرف پانچ ہوا کو چلا دیا کہ جس چیز کے پاس سے گزر جاتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح ریزا ریزا کر دیتی تھی اور قوم سمود میں بھی ایک نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ تھوڑے دنوں مزے کر لو تو ان لوگوں نے حکم خدا کی نافرمانی کی تو انہیں بجلی نے اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے پھر نہ وہ اٹھنے کے قابل تھے اور نہ مدد طلب کرنے کے لائق تھے اور ان سے پہلے قوم نو تھی کہ وہ تو سب ہی فاسق اور بدکار تھے اور آسمان کو ہم نے اپنی طاقت سے بنایا ہے اور ہم ہی اسے وسط دینے والے ہیں اور زمین کو ہم نے فرش کیا ہے تو ہم بہترین ہموار کرنے والے ہیں اور ہر شے میں سے ہم نے جوڑا بنایا ہے کہ شاید تم نصیحت حاصل کر سکو لہذا اب خدا کی طرف دوڑ پڑو کہ میں کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں اور خبردار اس کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا نہ بنانا کہ میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں اسی طرح ان سے پہلے کسی قوم کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر یہ کہ ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اسی بات کی صحت کی ہے نہیں بلکہ یہ سب کے سب سرکش لہذا آپ صلی اللہ علیہ و وسلم ان سے منہ موڑ لیں پھر آپ صلی اللہ علیہ و وسلم پر اور یاد دہانی بہرحال کراتے رہیے کہ یاد دہانی صاحبان ایمان کے حق میں بہتر ہوتی ہے اور میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے میں ان سے نہ رزق کا طلبدار ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کچھ کھلائیں بے شک رزق دینے والا صاحب قوت اور زبردست صرف اللہ ہے پھر ان ظالمین کے لیے بھی ویسے ہی نتائج ہیں جیسے ان کے اصحاب کے لیے تھے لہذا یہ جلدی نہ کریں پھر کفار کے لیے اس دن ویل اور عذاب ہے جس دن کا اس سے وعدہ کیا جا رہا ہے